الباب العشرون ومئتان باب ما يقال عند رؤية الهلال چاند دیکھنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم اہل علین بال بالامن و اِمان والاسلام سلامتی ولاسلام اللہ ہلال رشد و خیر یعنی اے اللہ اس کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ نکال اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے اے اللہ یہ چاند ہدایت اور بھلائی کا چاند ہو اسے امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے